قانون میراث کی ضرورت اللہ تعالی ہمیں قناعت نصیب فرمائے دوسروں کا مال نہ حق کھانے اور قبضہ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے ہمارے شاندار دین اسلام نے ہمیں قانون میراث عطا فرمایا ہے ایک شاندار ایماندار قانون ہر آدمی نے ضرور مرنا ہے اور جو بھی مرتا ہے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ جاتا ہے اب مرے ہوئے آدمی کے چھوڑے ہوئے مال اور سامان کا کیا ہوگا ماضی میں کتنے لوگ مرے ہوئے آدمی کے مال پر آپس میں لڑتے ہوئے مارے جاتے تھے اور پھر ان کے چھوڑے ہوئے مال پر اور لوگ لڑنے لگ جاتے تھے بعض قوموں نے اس لڑائی کو روکنے کے لیے کچھ قوانین بنا لیے مگر یہ قوانین چونکہ وہی کی روشنی سے محروم تھے اس لیے ظالمانہ تھے مثلا یہودیوں نے قانون بنایا کہ میراث کا مالک صرف بڑا بیٹا ہوگا قریش نے قانون بنایا کہ میراث کے مالک صرف وہ جوان اور طاقتور رشتہ دار ہوں گے جو لڑ سکتے ہوں اور دفاع کر سکتے ہوں ہندوؤں نے قانون بنایا کہ میراث کے مالک صرف مرد رشتہ دار ہوں گے عورتیں بالکل نہیں ان غلط اور ظالمانہ قوانین نے معاشروں کو انصاف سے محروم کر دیا دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود برسا کے حصے مقرر فرما دیے پیدا کرنے والے رب سے بہتر کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انصاف کون کر سکتا ہے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دیگر احکامات کی طرح میراث کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے تب وہ ایسی رحمتیں نعمتیں اور برکتیں دیکھے گا جو اس سے پہلے اس کے بہام و گمان میں بھی نہیں ہوں گی